وأوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بعض السابين الكرام اللهم تعالى اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی حساب و کتاب نہیں ہے اور آخرت نہیں ہے جزا سزا نہیں ہے پرسرات نہیں ہے جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے میدان ہمارے کہنے سے کیا ہوگا اللہ کو کرنا ہے اللہ کر کے رہیں گے قبر میں فصلیاں مل کر رہیں گی حساب و کتاب ہوگا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور قیامت کے دن سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا ہوگا مانو نہ مانو کل آج جمعہ ہے کل ہفتہ ہے ابھی دن ہے کچھ گھنٹوں کے بعد اثر کی نماز ہوگی مانے نہ مانے یہ دن ختم ہوگا مانے نہ مانے کل ہفتہ ہوگا مانے نہ اپنی جدیدی ماں کا انتقال ہو گیا اور لاش رکھی ہے کلام باغ کی تلاوت کی جا رہی ہے سورہ یاسین پڑھا جا رہا ہے صدقہ کیا جا رہا ہے خیرات کیا جا رہا ہے اعلان کیا گیا رکھ لیں گے آپ نہیں میں نہیں مانتا اصل کی نماز نہیں ہے اصل کی اذان نہیں ہے میں نہیں مانتا رکھو ہمارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا اللہ کو جو کرنا ہے اللہ کرتے رہیں گے اللہ کو عذاب دینا ہے عذاب دے کر رہیں گے اللہ کو پکڑ کرنا ہے اللہ پکڑ کر کر رہیں گے کچھ نہیں ہوتا نہ تمہاری دولت نہ تمہاری حکومت نہ تمہاری طاقت نہ تمہاری جمہوریت نہ تمہارے خاندان نہ تمہارا پریوار کچھ نہیں آتا کچھ کام نہیں آتا اللہ نفع دینے پر آئے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ نقصان کرنے پر آئے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا تو یہ اللہ کا دستور ہے کہ دنیا میں راحت پانے کے لیے دنیا کے فارمولے جو استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا پیشاب آپ پی رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں نہ مانو مرو میں کہوں کہ یہ دن نہیں ڈلے گا یہ سورج نہیں ڈھلے گا میرا نقصان ہوگا میں کہوں اصل کی نماز کا وقت نہیں آئے گا میرا نقصان ہوگا تو اللہ نے کہا بھائی ہم دنیا میں تمہیں گھٹ گھٹ کر جینے کے لیے نہیں پیدا کیے رو رو کر زندگی گزارنے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا یہ بل وہ بل وہ بیان کی ادائیگی وہ چٹ فنڈ کو پیسہ بننا وہ آدمی کا فون کٹ کرنا اور وہ بینک کو جا کر مینیجر کے پیر پڑنا اور شادی برات کے موقع پر جا کر کسی آدمی کو دیکھ کر بغیر کھانا کھائے چھپ کر بھاگنا یہ کتے کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم خیرہ امت ہو تو کتے کی زندگی ہوئی روٹی تو ہم دے رہے ہیں ہم نے دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے نو مہینے تک تم نے بی ایل فیکٹری دیکھی ایچ ایم ٹی دیکھی تم نے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر تم نے کمپنیاں دیکھی ماں کے پیٹ میں اور دنیا میں آج تک کروڑوں اربوں خربوں بچے ایک بچہ ایک بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں خدا نے اس کو روزی نہیں دی وہ مر گیا یہ دیکھ کر بتایا اور آئے گود میں اندھے لولے لنگڑے بہرے گونگے نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اچھے کو نہ برے کو وہ دل نہ نہ نہیں ماں کے سینے میں اللہ نے ہماری روزی کو پیدا کیا بتائیے فارمولا بتایا ارے نالا کو دنیا کے پیچھے مت پڑو دنیا کا اور دنیا کا نقصان ہمارے ہاتھ میں ہمارے فارمولے پر عمل کرو اب اگر کوئی مانے مرے گا وہ وہ نرسنگ ہوم میں گھر والے ہڈیاں رگڑ رہے ہوں گے اور باہر مچھر کی بتی سلگا کر کبھی السلا تو خیم من کی آواز سنی نہیں ہوگی وہاں پر ساری رات بیٹھ کر کان لگا کر انتظار کرے گا اور پیلے لگا کر انتظار کرے گا کل سسٹر آئے گی نرس آئے گی ڈاکٹر آئیں گے اور کہیں گے کہ آپریشن سکسیس ہو گیا کامیاب ہو گیا یہ زندگی کرام گرام تھے تھے ارے وہ آسمان سے ٹپکی ہوئی بارش کے قطروں کی مخلوق تھی یا زمین سے پیدا شدہ درختوں کی طرح ایک مخلوق تھی ان کا کوئی باپ تھا ان کی کوئی ماں تھی اور ان کے آنکھ سے ناک سے دل تھا گردے تھے پھیپڑے تھے اور خون تھا یہ سب تھا نہیں تھا اور آپ نے حدیثوں میں نہیں سنا کہ حکیم مدینہ منورہ کے اندر اس نے کلینک کھولی کہا کہ یہاں صحابہ کرام کا مقدس طبقہ رہتا ہے بیپار کا بیپار ہوگا اور الحمدللہ ثواب بھی ملے گا کہ ہمیں ایسے پرہیزگار جو ہے مریض کہاں سے ملیں گے روایت میں آتا ہے ایک دن دو دن نہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ نہیں ایک مہینہ دو مہینہ نہیں تین مہینے تک حکیم صاحب کلینک کھول کر مطلب کھول کر مریض کو تکتے رہے انتظار کرتے رہے کہتے ہیں کہ قسم کو توڑنے کے لیے مدینہ المنورہ سے ایک صحابی بیمار بن کر نہیں آیا ایک انسان تھے نہیں تھے انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو اپنی زندگی کی دھارا کو آخرت کے روپ کی طرف موڑ دیا تھا اور حدیث پاک میں اللہ کے حدیث پاک آتا ہے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشار پر فرمایا حدیث حدیث سے خود ہے آپ نے فرمایا جو بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو آخرت بنا لیتا ہے ایرائے کلیمت اللہ بنا لیتا ہے انسانیت بنا لیتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے لبنان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بنگلور کی سرزمین کے اندر کیا ہو رہا ہے حجی سے ہے میں اس کی زندگی کا ذمہ دار بن جاؤں گا میں اس کی بیماری میں دیکھ دیکھ کروں گا شفا دوں گا میں میں کسی کے سامنے اس, اسے محتاج نہیں بناؤں گا بیٹیاں ہوگی لیکن کسی سیٹ کے سامنے جا کر ناک نہیں رگڑے گا عزت کے ساتھ شان کے ساتھ دن کے اجالے میں سینا چوڑا کر کر سنت کے مطابق میں اسے اس کا نکاح ان کی بچیوں کا کرواؤں گا آخرت کو مقصد بنا لے خدمت خلق کو مقصد بنا لے انسانیت کو مقصد بنا لے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کے ذمہ دار ہو جائیں گے اور اگر وہ دنیا کے پیچھے پڑتا ہے یہ مکان وہ مکان یہ زمین وہ زمین اگر کسی دشمن کو دیکھو کہ اس کی بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں اس کی زمینیں بڑھ رہی ہیں اس کی جائیداد بڑھ رہی ہے اس کا بیان بیانس بڑھ رہا ہے اور اس کی دولت بڑھ رہی ہے وہ ٹو ویلر میں تھا امپورٹڈ کار کے اندر جا رہا ہے تو میں اور مزید میرے اللہ کی قسم جمعہ کا دن ممبر رسول اور ہاتھ اٹھا کر بدعا مت کرو یہ دولت میں جو پھنس گیا یہی ادا اس کے لیے کافی ہے میرے اللہ کو یہ دولت پسند تھی کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے کون ہے بتائیے بیرانبی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کا وزیر اعظم بے نظیر بھٹو یا جنرل نواز یا ایک جنرل ارشاد یا بیگم حسینہ خالد کون اللہ کو زیادہ زمین و آسمان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی لولا کا لما خلق الفلاق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کے نظام کو نہ چلاتا آپ نہ ہوتے کلیوں میں میں مسکراہٹ کو پیدا نہ کرتا آپ نہ ہوتے پھولوں کے اندر بہت کو پیدا نہ کرتا آپ نہ ہوتے چڑیا میں چہچہٹ کو پیدا نہ کرتا آپ نہ ہوتے تو ستاروں میں چمک کو نہ پیدا کرتا آپ نہ ہوتے چاند و سورج کی رونق کو باقی میں نہ رکھتا لولا کا نما فرق کلتا کی وجہ سے میں نے موسا کو پیدا کیا آپ کی وجہ سے میں نے عیسا کو پیدا کیا آپ کی وجہ سے جنت کے کو پیدا کیا آپ کی وجہ سے کرسی کو پیدا کیا آپ کی وجہ سے توحید کو نازی کیا آپ کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام چلایا آپ تھے اس وجہ سے میں نے زمین آسمان کو آزاد کیا اللہ کو سب سے زیادہ محبوبت کی آبائے محمد رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ آل اولاد ہماری جان سب کچھ قربان کہنے جی اور جب جان دینے کا وقت آئے صبح میں نیند دینے کا وقت آئے اور اللہ کے راستے میں روپیہ خرچ کرنے کا وقت آئے دیکھا جائے صاحب دنیا میں اور بہت سارے مالدار ہیں اور بہت سارے اہل سربت ہیں تب دیکھا کہنے کو تو بہت آسان ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبوب ہستی آپ کی بتلائیے مالداری مال و دولت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور محتاج کی فخر و تاخیر کی زندگی تندرستی کی زندگی یہ بھی صبر اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک دین ہے ہمارے سات آٹھ بچے ہوں دو چار بچے ہوں اور فطری طور پر ایک بیٹی سے زیادہ محبت ایک بچے سے زیادہ محبت تو بتلائیے یہ کہ ہم اگر کوئی چیز عمدہ دینا چاہیں تو ناپسندیدہ جو ہماری ناپروانی کرتا ہے ہمارا دل دکھاتا ہے ایسے بچوں کو چیز دیں گے یا یہ کہ جو بچہ ہمیں دل پر چڑھا ہوا ہے پسندیدہ ہے ہم اس کو وہ چیز دیں گے بتائیے آپ پسندیدہ چیز پسندیدہ بچے کو دی جاتی ہے اللہ مال اللہ کی ایک دین ہے اللہ کا ایک فضل ہے اللہ تبارک تعالہ کی طرف سے ایک عطا ہے اور شکر کا راستہ ہے اور صبر تندرستی فخر و بہا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے یہ دونوں چیزوں میں اللہ کو پسندیدہ کیا ہے مال یا تندرستی کا راستہ صبر کا راستہ ایک شکر کا راستہ ہے اور ایک صبر کا راستہ ہے جب چیز ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں اور جب چیز نہیں ملتی ہے صبر سے کام لیتے ہیں شکر یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے اور صبر یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ نے ان دو نعمتوں میں سے شکر اور صبر کی نعمتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قیمتی نعمت اپنے قیمتی بندوں کو عنایت فرمائی اگر مال کا ہونا دولت کا ہونا روپیے کا ہونا پیسے کا ہونا بینک بیلنس کا ہونا اور سونی سونا اور چاندی کا خزانہ ہونا یہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مالدار بنا دے اتنا بڑا مالدار بنا دے اتنا بڑا ارب پتی اور کرب پتی بنا دے میرے اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے سارے عمرہ اور سارے مالدار آپ کے ایک سکے کا مقابلہ کر نہیں پاتے لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو راستہ چنا وہ صبر کا راستہ تھا وہ فبر و کا راستہ تھا غزب تبوک کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر بنا ہوا اور آقا کو شکایت لے کر آئے آقا کے پاس آقا بھوک ستا رہی ہے کہا کیا ہوا کہا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے آقا نے فرمایا تمہیں اتنی بھوک ستائی کہ ایک پتھر تم نے باندھا اور مجھے بھوک اتنی ستا رہی ہے کہ میں دو پتھر باندھا ہوا جو اللہ عرش کرسی کا مالک ہے جنت کا مالک ہے اپنے محبوب کے پیٹ پر پتھر کا باندھنا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی ہے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہے ایک چاند دوسرا چاند اور تیسرا چاند میں دیکھ لیتی یعنی دو مہینے مکمل آل بیت پر اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا کے حرم سرائے پر جس پر روم اور ایران اور دنیا کے شہنشاہوں کے محل فدا ہے وہ محل کے اندر فرماتی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیانہ کہ تین چاند دیکھ لیتی دو مہینے ساٹھ تین گزر جاتے لیکن میرے آقا کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی یہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ امت کو تربیت دینا چاہتے ہیں آپ کو اختیار دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں بہت کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دیا جائے لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے روٹی ملے اور ایک وقت میں بھوکا رہوں روٹی ملے میں شکر کروں اور میں بھوکا رہوں تو میں صبر کروں کیوں نہیں مانگی آپ نے دولت کیوں نہیں مانگا آپ نے مال اور کیوں نہیں جب آپ کو دیا گیا بہت کا پہاڑ سونا بنا کر تو آپ کیوں نہیں لے لیا کہ بلال کو کچھ دے دیتے حضرت عمار کو کچھ دے دیتے اور مدینے کے غلاموں کو کچھ دے دیتے اپنی بیٹی کو دے دیتے کون سا دنیا کا سنگی باپ جو بیٹی کے فخر فاقع کو دیکھ کر رات کی نیند آرام سے سوئے ہے کوئی بات کہ بیٹی دانے دانے کو ترس رہی ہو شادی شدہ دے دی نہیں جا کر آپ فریج لے جا کر دے دیا داماد کے تقاضوں کو پورا کیا کبھی چاول لے جا کر دے دیا کبھی مرچ مسالہ لے جا کر دے دیا کئی دنوں تک حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر سے واپس ہوئے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ سعید اہلی جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں ابا آپ تو آ سکتے ہیں بھیا عمران نہیں آ سکتے کہا کہ بیٹی کیوں اس لیے کہ ابا جنتی عورتوں کی سردار کے گھر میں آپ کی نور نظر کے گھر میں آپ کی نقل جگر کے گھر میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے گھر میں ایک چادر ہے جو بیوی فاطمہ اپنے جسم کو اور اپنے سطر کو چھپائی ہوئی ہے اب اگر اس کا پردہ کر لیا جائے گا تو فاطمہ ننگی ہو جائے گی اور اگر اپنے سطر کو چھپائے گی ابا بھیا عمران سے پردہ کرنے کے لیے اور کوئی کپڑا نہیں ہوگا یہ راستہ کیوں دیا آقا نے اپنی بیٹی کو دنیا میں راحت کا راستہ دنیا میں امن کا راستہ دنیا میں سکون کا راستہ دنیا میں پاک دامنی کا راستہ اور دنیا کے اندر آسائش کا جو راستہ ہے وہ راستہ وہ نہیں جو امریکہ کے کتوں نے اپنایا اور امریکہ کے کتوں نے ہمیں اور آپ کو چلنے پر مجبور کیا ہے کہ آسائش کی زندگی آرام کی زندگی راحت کی زندگی اور میکینکل زندگی الیکٹرانک زندگی اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک چادر میں کہتا ہوں یہ جو جمعہ کی نماز کے بعد آپ کھیت پر کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ سے دس پیسے چار آنے آٹھ آنے روپیہ دو روپیہ جو بھیگ لیتے ہیں ان کی بیٹیوں کے گھروں میں خود ان کے گھروں میں الماریاں بھر بھر کر میچنگ رس ہوں گے دوپٹہ جو ہے رس کے مطابق ہوگا کنگن بنگڑیا ساڑی کے مطابق ہوں گے چولی کا کپڑا اور ہے ساڑی کا کپڑا اور ہے تہون اور ہے جو چودہ سو سال بعد فتنے کے زمانے میں بھیک منگن فقیروں کو خدا دے سکتا تھا وہ میرا اللہ جنتی عورتوں کے سردار کو اپنی آقا کی اپنے محبوب کی آقا دو عالم علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا نہیں دے سکتا تھا یہ جو دوڑ ہے مال کی دوڑ دولت کی دوڑ بزنس بڑھانے کی دوڑ عہدوں کو بڑھانے کی دوڑ کارخانوں کو بڑھانے کی دوڑ زمینوں کو بڑھانے کی دوڑ میرے اللہ کی قسم میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے کسی کو بدوا کرنا چاہتے ہیں اور وہ دوڑ میں لگا ہوا ہے اب ہاتھ نیچے کر لو اب اللہ کا آزاد اس کے لیے کافی ہے یہ دنیا میں جو پھنس گیا یہ سب سے بڑا آزاد ہے ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ آپ میرے کاروبار میں اور روزی میں خیر و برکت ہو جائے کوئی بری بات نہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں یہ کسی مزار کے پاس گئے نہیں یہ کسی جھنڈے کے پاس گئے نہیں یہ کسی منت اور سماجت کرنے والے کے پاس تعلیم پلیتے والے کے پاس گئے نہیں کائنات کی سب سے اللہ کے یہاں مقرر ہستی کہ جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا جس کی دعا کو اللہ بیکار نہیں کرتا کون ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا صاحب غور اور آپ کا بیان سن رہے تھے گاؤں والا بدوی آیا دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گاؤں برباد ہو گیا میرا دیہات برباد ہو گیا آپ دعا کیجیے بیٹھا بندے اللہ کے بندے بیٹھا آپ نے دعا کی ہے بارش برسا دے پھر دوسری جمعہ تھی مجمع سن رہا تھا خطاب وہی گاؤں کا وہ دیہاتی اللہ کا بندہ دوڑتا ہوا آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے ہمارے کھیت کھلیان سب پانی سے سیراب ہو چکے ہیں ڈوبنے کے قریب ہیں دعا کیجیے اللہ بارش کو روک لے ایک جمعہ میں ایسی دعا کوئی دعا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رد نہیں ہوئی فرمایا کہ سالہ دیکھو اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے مال کی دوڑ جو بھی کمائے برت بھی کمائے وہ دکان بھی کرو باہر بھی آ کر کرو زمین کی دلالی بھی کرو شادی کی بروکری بھی کرو جہیز لے دے کر کمیشن مار کھاؤ صحیح میں گاڑی کا کاروبار نہیں میرا اللہ لکھ چکا ہے پہلے اللہ کو مانو پہلے ایک سوال تجھے روزی کون دیتا ہے کوشچن مارک نیچے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈالو اور اللہ کے لیے بند کمرے میں یا مسجد میں کبھی تنہائی میں اللہ کا قرآن سامنے رکھ کر نہ میری جورو دیکھ رہی ہے نہ میرے بچے دیکھ رہے ہیں نہ میرا مالک دیکھ رہا ہے نہ میرے غلام دیکھ رہے ہیں ٹھنڈے دل سے مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہوگا اللہ یا دکان حکومت باپ سسرال جوڑے کی رقم کرائے کی آمدنی یا بیٹا جو ڈالر کمانے کے لیے گیا یا ریال کمانے کے لیے سعودی عرب گیا یا گورنمنٹ ملازم یا آنے والی پیش اللہ کے لیے بتاؤ اگر تمہارا جواب یہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ دکھ رہے ہیں اگر آپ نے دل کی بات وہاں پر لکھی میری تنخواہ مجھے پال رہی ہے یہ میں اگر مجھے گرے بان پکڑ کر دو تھپڑ لگا کر کوئی پوچھے مولی تجھے ملا کون پال رہا ہے میں کہوں گا میری تنخواہ میری امامت میری مسجد کی ڈیوٹی پال رہی ہے یہ دل کی گہرائی کی بات ہے لیکن ملا ہو مول بھی ہو قرآن حدیث کا نعرہ لگاتا ہوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں دعوت و تبلیغ کا نمبردار ہو چیخ چیخ کرتا ہوں اللہ دینے والا اللہ دینے والا پتا کب لگے گا مزید منورا سے حجاج کرام کی واپسی شروع ہوئی اور ہوائی جہاز کا جو نظام تھا گڑبڑ ہو گیا تین دن کے لیے انڈیا آنے والی جو ہوائی جہاز تھی وہ آخر ہو گئی اکتیس دسمبر کو آنے والی ہوائی جہاز اب جو ہے تیس جنوری اور چار جنوری کو آیا کرے گی مجھے پوچھو آپ کو پوچھو تو میں کیا کہوں گا چلو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نمازیں مل گئی پندرہ نمازیں مل گئی یہ تھکانے کی بات ریاض الجنا کا کچھ اور لمحے مل گئے آقا کے روزے کی جالی کی زیارت مل گئی گنبد خزرہ کا دیدار مل گیا نبی کے شہر کی مٹی مل گئی آب و ہوا مل گئی ان تین دنوں کے اندر مولا نے موت مقدر کی ہے اگر شیڈول کے مطابق میں نکل جاتا تو میری موت ہندوستان میں ہوتی اللہ تیرا شکر ہے کہ مدینے میں موت نصیب ہو رہی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ ہو رہی ہے اور جہاں سوالات صحابہ مضبوط ہیں ان کے بغل میں اس گنہ گار کو دفن کیا جا رہا ہے یہ تو دل کی بات لیکن اخبار اٹھا کر دیکھیے آپ بھائی ہم تو جو راشن لائے تھے وہ چالیس دن کا لائے تھے کل وقت ایئر انڈیا اب ہم کہاں سے کھائے کون ہوا راضی یہ راشن کہہ رہے آس پاس آج کا اٹھا کر دیکھو مجھے پوچھو تو میں کہوں گا میری زبان ہے کیا مدینے کی پندرہ نمازیں نبی کے روزے کا دیدار آقا کے گجرے کے پاس کھڑے ہو کر السلام تو وسلام علیہ کا کہنے کو مزہ اور بات کیا ہے جب پوچھا گیا ان گدھوں نے کبیروں نے نالائکوں نے رشوت گوروں نے مواخر کر دیا ہم جو راشن لائے تھے ختم ہو چکا ہم جو روپیہ لائے تھے ختم ہو چکا ہم جو پیسہ لائے تھے ختم ہو چکا اللہ کے نبی کے شہر میں حج کر کر ایمان نہیں بنا تو اب تربتی میں ایمان بنے گا کیا کہہ رہے ہیں کہاں کھائیں گے ہم تین دن کہاں کھائیں گے ہم بھوکے رہیں گے ہم پیاسے رہیں گے ہم و فاقہ کریں گے اللہ نہیں پالنے والا اللہ دینے والا نہیں ایمان ہی نہیں ہے ایمان ہی نہیں ہے یہ جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں میرے رب کی قسم جھوٹ ہے بکار ہے ہے یہ جھوٹی تسلی ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا آقا کو جب سحر ہوا تھا آقا کو جب جادو ہوا تھا ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہودیوں نے آپ پر جادو کیا تھا اور آپ کے جو سر پر سر میں کندھا کیا جاتا ہے اس کنگے میں جو بال پھنس گئے ان بالوں پر کھاٹیاں ڈال کر ایک بوڑی کے اندر پتھر کے نیچے ان بالوں پر جادو کر کر دفن کر دیا گیا تھا آقا پر جادو کا یہ پکی بات اب اگر کوئی کہے آقا تو نبیوں کے نبی آقا نبیوں کے سردار آپ پر قرآن اترتا ہے آپ پر جادو کیسے بھائی آپ کو بھوک لگ سکتی ہے آپ کو پیاس لگ سکتی ہے آپ کو پتھر مارے تاریخ میں جسم سے خون آ سکتا ہے تو جیسے دکھنے والا مار پڑ سکتا ہے تو نہ دکھنے والا جادو کا مار بھی پڑ سکتا ہے کسی کو سامنے پتھر سے مارنے کے بجائے ہم شیطان کو کہیں شیطان تو اس کے کاروبار میں آگ لگا دے اور جو گاہک جاتے ہیں ان کے دل میں نفرت پیدا کر شیطان تو مانگ کر لایا تھا کہ میں جو چاہوں دنیا میں کروں تو اگر تاریخ کی سرزمین میں آپ پر پتھر لگ کر زخم آ سکتے ہیں تو بغیر دکھے کے شیطان کو کہہ کر آپ کو تکلیف کیوں نہیں پہنچائی جا سکتی جادو پر حق ہے تو آپ کا علاج کس نے کیا کس نے کیا حضرت خضر زندہ ہے پیغمبر ان کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ وہ پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ زندہ ہے نہیں ہے زندہ ہے قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور امریکی دجالی فتنوں کا وہ خاتمہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرا رب اگر چاہتا حضرت فضر علیہ السلام کو بھیج کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرواتا نہیں کرواتا میرا رب اگر چاہتا حضرت عیسیٰ کیونکہ کائنات میں زندوں میں سب سے بہترین شخصیت پیغمبروں کی ہوا کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ یا حضرت خضر سے علاج کرواتے نہیں کروایا چلو جبرائیل جو نورانی مخلوق ہیں گناہ نہیں کرتے ہر پیغمبر کے پاس کتاب لے کر آئے جبرائیل کو بھیج کر علاج کراتے اللہ نے کہا محبوب میرا ہے تکلیف یہودیوں نے دشمنوں نے پہنچائی علاج میں کروں گا اللہ اپنے محبوب کا جو علاج کرے اور وہ علاج کلام پاک میں لکھے تمہارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے اللہ کی ذات پر ہے اللہ کے نبی پر ہے اب فیصلہ کرو اس علاج سے بہتر انعام میں کوئی علاج ہو سکتا ہے کیا کیا نے علاج اعوذ برب الفلق من منشر ما خلق قل اعوذ برب الناس ملی الناس علما نے لکھا جادو اگر ہو جائے گیارہ مرتبہ صبح میں گیارہ مرتبہ شام میں پڑھے کائنات کے اندر میرے رب کے قدم میرے اللہ کے قدم زمین کے اندر جتنے مضمون عامل ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے عامل ہیں میرے اللہ کی قسم جب اللہ نے اپنے محبوب کا علاج اپنے مقدس کلام کی دو صورتوں کے ذریعے سے کیا ہے اس سے بڑھیا علاج نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ قیامت تک ہو پائے گا ایمان کہاں ہے ہمارا ہے ایمان مرک مل دیکھیں گے ان کی گئے تھے تھا واقع سلیم چٹی کی مدار جائیں گے آج میری کے پاس جائیں گے دکان بڑھانے کے لیے نظام الدین اولیاء میں چاند ایمان ہی نہیں ہے پہلے سب سے پہلے اگر تمہیں دنیا میں سکون پانا ہے تو ایمان بناؤ توبہ کرو اے اللہ معلوم نہیں تھا ہم نے دکان کو راضی سمجھ لیا اے اللہ توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم نے ہماری تنخواہ کو راضی سمجھ لیا اے اللہ تیرے محبوب کی سرزمین میں آ کر ہم نے ہندوستان بھیڑستان سے لائے تھے چاول کو گیہوں کے دانے کو آٹے کو راگی کو اور ہٹ کے بولوں کو راضی سمجھ لیا مولا فرما دے تو چیخ چیخ کر کہتا تھا رضا اللہ ہی روزی دینے والا اللہ ہی روزی دینے والا سب سے پہلے ایمان اس بات کا بناؤ توبہ کرو اگر تم نے پنشن کیوں بھائی میری پنشن بند ہو گئی میرا مقدمے میں پیسہ لگ گیا میرا علاج معالجے میں پیسہ لگ گیا ذرا زندگی مشکل زندگی چلانے والا تمہارا روپیہ پیسہ ہے یا اللہ تعالیٰ پہلے ایمان بناؤ دیکھو ہماری نمازیں قبول ہوتی نہیں ہوتی ہمارے روزے قبول ہوتے نہیں ہوتے نہ میں آپ کے بارے میں کوئی سند دے سکتا ہوں نہ آپ میرے بارے میں نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے بارے میں نہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے متبصرین کے بارے میں ایک بات تو ہے اگر جادو کے اثرات دیکھے حدیث سچی ہے یا حدیث جھوٹی ہے پہلی بات دیکھو اب دوگلی بات نہ کرو اب دل کی بات زبان پر لے آؤ آخا پر چاند پلا آقا پر دل پلا آقا پر روح پلا آقا پر ماں باپ پلا آقا پر اولاد پلا یہ تو زبان کی بات ہے دل کی بات کیا پلا ہے یہ مسجد کی حد تک جلسوں کی حد تک اور جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو میری بچی اور میری بیوی پہلے بیوٹی پارلر جا کر فرشتوں کی لانت خدا کی لانت زمین آسمان کی مخلوق کی لانت بال کٹا کر پر کٹا کر حاصل کریں گے اور یہاں کیا کریں گے پتا کا ابھی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میری جان میری روح میری اولاد اور جب شادی کا موقع آیا رہنے تو رہے دو تو اب اس دل کی بات زبان پر لا ہی لو لا ہی لو آپ اب یہ زبان اور دل کے درمیان جو ایک بارش کا فاصلہ ہے جب آئی ایس ڈی ٹیکنیک نکل چکی ہے اور سیٹلائٹ ٹیکنیک نکل چکی ہے اب دنیا کے کسی کنارے سے دنیا کے ایک کنارے پر آئی ایس سی کوڈ لگا کر ایک سیکنڈ کے سمو حصے میں آپ رنگ کر کر رابطہ قائم کر سکتے ہو امریکہ سے لے کر آپ ہندوستان تک ہندوستان سے لے کر پی جی تک اور پی جی سے لے کر کنیا کماری تک ایک سیکنڈ میں اتنے بڑے فاصلے سمٹ رہے ہیں یہ دل اور زبان میں ایک بارش کا فاصلہ ہے اب اس دل کی بات کو زبان پر لا ہی لو حدیث پر ایمان ہے نہیں یہ دل کی بات زبان پر لا لو اب زبان تو نہیں چلے گی میں کہوں ہندوستان کا چیف منسٹر وزیر اعظم زبان نہیں چلے گی لا لو حدیث پر ایمان ہے نہیں ہے اگر حدیث سچی ہے عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہو کل برب فلم اللہ نے اپنے دنیا میں اللہ کے کلام سے مقدس کلام ہے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو علاج چنا وہ علاج کیا ہے کل رب الفلق کل اعوذ رب الناس اس کے ذریعے سے فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبر تھے حضرت فضر تھے حضرت عیسا تھے فرشتے تھے میکائیل اسرافیل اسرائیل جبرائیل عرش کے اٹھانے والے خود اللہ نے کہا میں ڈائریکٹ اپنے محبوب کا علاج کروں گا اور امت کو بتا دیا چاہتا تو علاج بتانا کوئی ضروری نہیں میری اماں نے بچہ پیدا کیا میری بیوی نے پیدا کیا ضروری نہیں وہ مجھے بتائے کون سی دوائی لی کون سا پر چڑھایا گیا اللہ نے بتایا میرے محبوب پر جادو کے اثرات ہوئے اور کل اعوذ برب فرق کل اعوذ برب الناس ان کے ذریعے سے فرشتوں کو بھیج کر گرہیں کھلوا کر میں نے علاج کروایا اس سے بڑھیا دنیا میں علاج نہیں اگر نہیں ہوتا ہے ہمارے ایمان کی کمی ہے جب گیارہ مرتبہ فلق اور ناس پڑھ کر گھر کی دلی درا کی دور نہیں ہوتی کاروبار کے بندش ختم نہیں ہوتی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو جب فلق اور ناس پڑھنا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے پھر اندازہ لگاؤ کہ جمعہ پڑھنا حج کرنا زکات دینا یہ تو آخرت میں خدا کیا فیصلے کرے گا یہ تو دکھ رہا ہے نا بچی سولہ سے چھبیس میں چلی گئی اور چھبیس سال سے بتیس سال میں چلی گئی اور بتیس سال میں سینتیس اور اڑتیس سال میں چلی گئی عاملوں نے کہا کہ آپ کی بچی پر صحت کے اثرات ہو گئے اور جادو کے اثرات ہو گئے تو ہم چلو مولانا صاحب سے سنا تھا سورے فلک سورے نا گیارہ مرتبہ پڑھنے سے جادو ٹوٹتا ہے تو جادو ٹوٹنے کے بعد رشتہ ہونا چاہیے تھا یہ رشتہ کیوں نہیں ہو رہا ہے حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی حدیث سچی ہے آخا نے فرمایا اللہ نے علاج کیا سورہ فلک ناس کی تفسیر میں چودہ سو سال تک سارے تفسیر لکھنے والوں نے لکھا یہی تفسیر لکھی کہ جادو کا علاج اسے کیا گیا تو علاج نہیں ہو رہا ہے قرآن بھی سچا ہے حدیث بھی سچی ہے جھوٹا میں ہو کہ میرا ایمان نہیں بنا جب یہاں ہمارے پڑھنے پڑھانے کا رزلٹ نکل گیا یہ جو ڈبکیاں مارتے ہیں اور یہ جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں مدرسے تعمیر کرتے ہیں اگر وہ دکھتا ہوتا تو کیا نظر آ رہا ایمان ہی نہیں سب سے پہلے توبہ کرو اے اللہ ہم دکان کو روزی کو کارخانے کو داماد تلاش کرتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز بنیادی سب سے پہلے داڑھی رکھا ہے نمازی ہے ایک مشت چہرے پر سنت ہے ٹکنے سے اوپر پاجامہ پہنتا ہے رشتے حلال حرام کا فرق کرتا ہے باقی فرقے سے تعلق رکھتا نہیں رکھتا کوئی بات نہیں بش کے سپر کا چہرہ ہو ٹونی بیلیر کا پیشاب پیتا ہو ٹھاکرے کی سنت والجماعت پر عمل کرتا ہو گو ہو گو ہو ایکروں کی زمین ہو فلک بوس عمارت ہو اور میری بیٹی کو دن رات ایل سی ڈی کے اندر وہ کچی کچی فلمیں دکھانے والا ہو گوبر ہو ایمان بتاؤ اللہ کے لیے بتاؤ سب سے پہلا سوال سب سے بنیاد کیا کماتا ہے کیا کرتا ہے اللہ کہاں گیا کہاں گیا اللہ ایک پل کے لیے اون نہیں آتی میرے اللہ کو رام سو جاتا ہے سیتا مر جاتی ہے لکشمن کافی ہو جاتا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم وہ قائم ہے زندہ ہے لاتا ہو جو ولا نوم اسے نیند بھی نہیں آتی اور اونگنے کی چھپک بھی نہیں آتی ایک مرتبہ آنکھ چھپ کے یہ زمین آسمان کا نظام تباہ برباد ہو جائے گا وہ آنکھ جھپکتا بھی نہیں سب سے پہلا سوال سب کلیئر ہے گورنمنٹ کا ملازم دیر بیان کے اندر پیشاب کا کلیکشن جاتا ہو سرکار اوپری کمائی سے میری بیٹی کو پالتا ہو بیمہ کرائے اپنی بیوی اپنی بیٹی کا انشورنس کرائے خدا نہ کرے کل مر گیا کل لنگڑا ہو گیا کل لولا ہو گیا وہ زمین میری بیٹی اللہ کہاں گیا اللہ کہاں گیا ہم نے اللہ ہی کو نہیں مانا اللہ ہی کو بنیادی طور پر نہیں مانا اچھا نہیں مانے مر رہے ہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو ایسا بھی کرو ویسا بھی کرو امریکہ نے فارمولے دیے بزنس مینجمنٹ نے فارمولے دیے دنیا کے تاجروں نے فارمولے دیے دنیا کے کتوں نے فارمولے دیے حضرت اسال علیہ السلام وسلام کے پاس دنیا بڑی حسین اور جمیل بن کر آئی بڑی خوبصورت دلہن من حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام نے فرمایا ارے تو, تو ایک نمبر کی بیوہ ہے کتنوں کی تلاش تجھے مل چکی ہے اور کتنوں نے تجھے بیوہ کر چکا ہے کوئی بھی تیرے ساتھ زندگی ہمیشہ بسر نہیں کیا نہ پیغمبر نہ رسول نہ ولی نہ اپنے نہ پرائے نہ خدا کے دوست نہ خدا کے دشمن کوئی تیرا نہ ہو سکا اب دلہن بن آئی ہے کسے دھوکہ دیتی ہے تو دنیا کو اللہ نے زبان دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام سے کہنے لگی اے عیسیٰ مجھ سے جو مرد ہوتا ہے وہ شادی کرتا ہی نہیں ہے یہ تو نہ مرتے ہیں بے وقوف جو میرے دھوکے میں آ کر مجھ سے شادی کر لیتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں میرے جھمیلوں میں پڑتے نہیں وہ صحابہ اکرام کبھی آپ نے سنا چٹپٹ کا جھمیلا بیان کو بیلنس بننے کا جھمیلا بیٹی کی شادی کا جھمیلا بیٹے کے ڈیوٹی کا جھمیلا مقدمے کبھی پوری روایتیں بابو مناقب صحابہ صحابہ کے مناقب کا بیان فضائل امام شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل صحابہ اللہ کے راستے میں آم پھونکنے کا بیان اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا بیان اللہ کے راستے میں بھوکے مرنے کا بیان اللہ کے راستے میں اولاد کو ارے زندگی تھی ایک چٹھی چلتی وہاں پر ایک مرہم پٹی ہوتی ہڈی ٹوٹنے کا بیان آم کو چشمہ لگانے کا بیان بے ساکی لینے کا بیان بیٹ پر پڑے بڑے جلال مارنے کا انسان ہے جب ساری چیزوں کو بیان کیا گیا بینیوں سے ملاقات کرتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا غسل کرتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا سفر میں جاتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا اور گدھے پر بیٹھتے ہیں کچر پر بیٹھتے ہیں اونٹ پر بیٹھتے ہیں کون کتنے بھی سفر کرتا ہے کیا پیتا ہے کیا کھاتا ہے جب ایک ایک چیز بیان کی گئی تو دنیا کے سمیلے کیوں نہیں بیان ہوئے سوال آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے دکھاؤ بخاری شریف میں ترمزی شریف میں ابو داؤد میں نسحی میں بظاہر اعمال میں اور مناسب صحابہ میں وہ بیوی کے لیے دوڑ دوڑ کیا ملتا ہے الٹا الٹا کیا ملتا ہے ایک صحابی کی بیوی روٹی پکانے کے لیے آٹے کو گوندا اور آٹے کو گوندنے کے بعد چولہا جلانے کے لیے اس زمانے میں ماچس نہیں تھی پڑوس کے گھر سے آگ لیا کرتے تھے اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے ذرا آگ دے دو اب پھر ان کے گھر میں چولہا جلا پڑوس والے آگ لے لیتے یہ طریقہ تھا اس زمانے کا آگ لینے کے لیے بیگم صاحبہ گئی اور اتنے میں ایک فقیر آیا دروازے کو کٹکٹایا کٹایا اللہ کے نام پر روٹی کا سوال ہے روٹی دے دو فقیر بھوکا ہے کہا کہ روٹی تو پکی نہیں یہ کوندا ہوا آٹا ہے اس کو لے چلو آٹا اٹھا کر دے دیا بیگم صاحبہ آگ لے کر آئی اور چولہے کو روشن کیا جلایا اب آٹا اٹھانے کے لیے گئی تو آٹا کا دارت آٹا نہیں ہے میاں صاحب سے پوچھا آٹا کہاں گیا کہنے لگے کہ ایک فقیر آیا تھا میں نے اس کو دے دیا کہا کہ بھوک ستا رہی ہے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں کچھ تو اپنے گھر کا خیال کیا ہوتا خیر آپ نے کیا اب اللہ مالک ہے تو شوہر کہنے لگے ایمان بنا کیسے تھا ایمان بنا کیسے تھا کہنے لگے میں نے جسے دیا ہے وہ خائم نہیں ہے بے ایمان نہیں ہے وہ خرچ نبے کے ساتھ لوٹانے والی شخصیت ہے وہ بیکار کا آدمی نہیں ہے صبر کرو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمدہ بدلا دے گا ابھی باتیں ہو رہی تھی کھٹکھٹانے کی آواز آئی صحابی جا کر دروازہ کھولے تو دیکھا کہ تبق کے اندر دس روٹیاں ہیں اور روٹی کے ساتھ گوشت کا شوربا ہے تو کہنے لگے میں نے نہیں کہا کہ جسے دیا ہے وہ بڑا سچا ایماندار آدمی ہے دی تو دی میں نے روٹیوں کے لیے کچا آٹا گوندا ہوا پسی ہوئی روٹیاں اور ساتھ میں اس نے مجھے شوربہ بھی دے دیا ایمان بنا ہوا تھا پالنے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے کارخانے سے کچھ نہیں ہوتا دکان سے کچھ نہیں ہوتا دولت سے کچھ نہیں ہوتا فجر میں کیوں نہیں آئے صبح ہی مارکیٹ جانا مارکیٹ تیری اما ہے تیرا باپ ہے تیرا رابط ہے اور خبر میں پوچھے گا من کا تیرا رب کون ہے تو دل کی بات خبر میں آئے گی بھائی ہمیں اردو آتی ہے عربی آتی نہیں آتی اب اگر خبر میں جو سوال و جواب ہوگا وہ عربی میں ہوگا عربی کے اندر ڈائریکٹ دل سے سوال ہوگا اور دل جواب دے گا دنیا کی طرح نہیں ہوگا تم کون ہو مسلمان کون سے مذہب کے ماننے والے اسلام کے تمہارا رب کون اللہ یہ زبان کہہ رہی ہے قبر میں یہ زبان نہیں اللہ مولا اباہیم و تو کلو نا تو شد و لوگ ایک سی ہم زبان پر تالا لگا دیں گے زندہ باد مرد آباد نعرہ تدبیر اللہ اکبر نعرہ رہے بمڑیا مار اب جو سوال جواب ہوگا وہ دل سے من ربو کا تو دنیا میں کسے رب سمجھتا تھا software hardware B L insurance بیمہ دکان کار یہ دل کہے گا الم الگ کیوں افواہی زبان پر تالا جڑ جائے گا عربی میں سوال ہوگا یہ دل عربی جانے گا دل کہے گا کارخانہ دنیا میری بیوی کی کمائی اور بینک میں رکھ کر جو سود کا ڈپازٹ کا پیسہ آتا تھا وہ تیرا رسول کون تھا دنیا کے فارمولے بتانے والے تیرا دین کیا تھا گاندھی کی نوٹ مما ترئی تھا مما تلئی تھا فریش کے الفاظ ہے فرشتے کہیں گے کمی ہے تو نے تلاوت نہیں کی دنیا میں تو نے جانا نہیں ہاں ہاں لا حضری ہاں معاف کرنا فرشتو تو میں جانا نہیں کیا اچھا، اب جاننے کا وقت گزر چکا وہ گروس ماریں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس گروس کو اس ہتوڑے کی مار کو دنیا میں مارا جائے ساری دنیا میں اس نہ ہو ساری دنیا میں ہو جائے چلاؤ چلاؤ بھائی کب تک چلاتے ہو دنیا دنیا کے بڑھانا ایک عذاب ہے دنیا کا مال طلب کرنا دنیا کے عہدے طلب کرنا زمینوں کو بڑھانے کی فکر کرنا کارخانوں کو بڑھانے بچے کے نام پر زمین بیوی کے نام یعنی بھیڑوں کی خسرت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ارے تیری چوروں کا تو غلام ہوا نہیں ہوا ارے تیری چوروں کے اچھے بھلے برے کو تو اور میں دیکھتا نہیں دیکھتا میں گلی کا بھی دیکھتا ہے میری بچی شادی ہو کر اس کے مرد کے پاس جائے گی اس کا مرض دیکھے گا تجھے کیوں فکر پورے خاندان پورے قبیلے کی فکر بھیجا ہے امریکہ وہاں کیا کرتا ہے شراب کے برتن دھوتا ہے انگریزوں کے ٹائلٹ کے ٹیشو پیپر اٹھا کر بھیجتا ہے اور کیا کرتا ہے شراب کمپنی میں انشورنس کمپنی میں سوٹ کمپنی مر رہا کمانا ہے بنگلہ بننا ہے بچی کا مسئلہ کرے اس کا مرض اسے حل کرے گا ہم بچی جب دیں گے تو ہمارا جو جمی ہوگا داماد ہوگا وہ ہماری بچی کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا یا دنیا میں صرف غلامی کی سرحد ہمیں لے کر آئے امریکہ نے ہم سے کہا دیکھو تم غلام ہو جوڑوں گے اب قیامت تک کوئی غلام پیدا اور غلام ہے ایک کھٹمل کو مارو ہزار پیدا ہوتے تو ہم جس جسے داماد کو اپنی وہ غلام بن کر بڑی بچی کو دے دے گا اور جو بچہ ہم جو ہے جس بچی کے حوالے کریں گے وہ اپنی جو ہے بیوی کے خاطر اپنی اولاد کے خاطر جیسے ہم دنیا کے کتے بنے ہوئے وہ کتا بن کر نہیں کمائے ضرورت کیا ہے اپنی آخرت کی ذکر کرو اپنی اخبا کی فکر کرو بچی کے نام کو سعید بچے کے نام کو گھر اور بچی کے نام کو فلاں اور اس کے لیے کر نہیں سکتے حلال نہیں حرام نہیں اور خود کا ذاتی گھر کرائے پر دے کر کوسے کی جو ہے سلم ایریے میں جا کر معمولی مکان میں رہتے رہتے رہتے بھائی کیوں نہیں جاتے تمہیں ذاتی مکان میں اپنے خاص مکان میں بڑی محنتوں سے سعودی کو جا کو امریکہ کو جا کر ڈالر کما کر اپنی بیوی کو بیوہ بنا کر اپنی اولاد کو یتیم بنا کر یہ تم نے تاج محل جورو کا نام تاج منزل ممتاز منزل نبی کا گھر یاد نہیں آیا مدینہ یاد نہیں آیا نبی کا روزہ یاد نہیں آیا گمت جھوٹا ہے کمینہ ہے ایک نمبر کا نسل حرامی ہے جورو کا غلام رکھتا مدینہ منزل گمبد خزرہ منزل ابو بکر صدیق منزل عمر نہیں اب کہو حضور تم پر میری جان پلا میری اولاد پلا میرا سرمار پلا اور منزل ہے چلنے والی عورت کے نام پر جوری کے نام پر پتھر کا کتا کر پہلے فلور پر سیڑھیاں چڑھ کر گئے وہاں نہیں کہ دعا پڑھو بسم اللہ علی وینا والی ربینا توکلنا دعا لگا دیتا نظر بند سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ ولا قوت لگا دیتا یا یہ کہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا سود کے پیسے کمایا ہوا تھا زینے سے گر کر دل پر چھاتی پر ہاتھ رکھ کر گر رہا تھا گرتے گرتے پتھر کو دیکھتا تو کلیما دیکھ کر کلیما زبان پر آپ جوروں کا نام لگایا یہ اور پھر کہو کا بھی وہ امی یا رسول اللہ حضرت حسن حضرت حسین تمہارے لیے ہم بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے ہم ماتم کریں گے ہم سیا لباس پہنیں گے ہم بلا کریں گے اور جب آیا اب اس طریقے سے کمایا کمانے کے بعد فلم ایریے میں غریب محلے میں بالکل بھیڑ بھاڑے میں گھر کیوں بھی نہیں لگ رہا فرض پیٹ ہے ہوم لون کو لیا ہوں اب ہوم لون پٹتے پٹتے اس کی قبر کی زندگی بن رہی یہ گڑھے کو پوچھنے کے لیے دوسرا یہ قرض ختم سے دوسرا دوسرے کو تیسرا تیسرے کو چوتھا کرتے کرتے آخر وقت میں جب بیوی کے ملنے کے لائق نہیں بہو سسر کو بوجھ سمجھ رہی ہے اولاد باپ کو ایک لائق کہیں کا نہ جو ہے خارج ہونے کی سدھ رہی ہے نہ پیشاب پر کنٹرول ہے بیچارہ شوگر کا پیشنٹ ہے لنگی خراب کر لیتا ہے آنے والے مہمانوں کے سامنے بستر کیا مصیبت ہے دیا اس کو بزرگوں کے گھر میں بڑی پوری زندگی رشوتیں دے کر چٹپن چلا کر ڈالر کما کر ریال کما کر بیوی کو بیوہ بنا کر آیا زندگی کے آخری منزل میں تو یہ حالت کہ اولاد نے کہا بزرگوں کے گھر میں داخل کرو یا نہیں اولاد نے جھگڑا شروع یہ تیرا تھرڈ فلور تیرا بچیاں لڑکیوں کہنے لگے بھائی نہیں نہیں ابا ابو جو شادی میں خرچ کرنا تھا خرچ کر دیے پراپرٹی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اب جیتے ہی جی باپ کے وہ گھر میں ہی خبر کا کھڈا بن گیا مرو کس نے کہا اب باہر سے ایک موزی صفت انسان ایک جو ہے مولوی کا بیان وہ بلڈنگ بنے گی صاحب کیا بنے ہیں تعلیم کی قبر کی حالت مردہ جانتا ہے وہ پیشاب کر رہا ہے پاخانہ کر رہا ہے اولاد چپکی سے آ کر مجھ سے میرے اللہ کی قسم مجھ سے آ کر کتنے کہا سہاویز دے دیجیے کہ ابا حضور عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے لڑکیوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے جب اس کو ٹائم ختم بتا دیا بیٹیوں نے بیٹی تو نرم دل ہوتی ہے پہ نازک ہوتی ہے وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹروں نے جب کہا کہ گارنٹی نہیں گھر کو لے جاتے جاتے تو کیا میرا اللہ میرے اما کی طرف نظر کرم نہیں کر رہا کھلا نہیں رہا اس دھرتی کا بوجھ کیوں منائے ہوئے کیوں مر رہے ہو بھائی اس دھرتی کے بارے میں زندگی کو جتنا مختصر کر سکتے ہو محنتیں کرو خوش نصیبی سمجھو کیا ایسی باتیں تمہارے پکڑنا میں کہوں گا اے ٹی ایم کارڈ بناؤ صاحب انٹرنیشنل دنیا میں جی رہے ہو دنیا دار بن کر جیو دنیا بھی لو آخر امام صاحب ہے چٹھی چھٹبنٹ چلا شکر کرو بھائی صحیح راستہ میرے سامنے آ رہا ہے شکر کرو کتنے امام ہیں دنیا کی پراپرٹی بنا رکھی ہے انہوں نے جائیداد بنا رکھی ہے اور اولاد کے نام پر بچیوں کے نام پر بیما کرا رکھا ہے نہیں ہم تعلیم رہے ہیں زندگی کو شارٹ کرو کپڑوں کو چھوٹا کرو جو ہیں کپڑے سستا کرو خیرات کرو جینے کو مختصر کرو بہار کے اندر ایک علاقہ ہے بالا سات ابھی ہم پروگرام میں گئے تھے مظفر پور جو بہار کا مشہور شہر ہے وہاں سے ساٹھ پینسٹھ کلو میٹر کے علاقے میں ہے پروگرام کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم اسٹیشن آ رہے تھے واپس تو ساتھ میں وہاں کے اساتذہ ہمیں الوداع کرنے کے لیے اسٹیشن چھوڑنے کے لیے آئے تو راستے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں کہنے لگے حضرت یہ سیلاب زدہ علاقہ ہے یہاں ہر سال سیلاب آتا ہے ہوتا کیا ہے کا کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں گھروں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے میں نے کہا کوئی جانی مالی نہیں لوگوں کو پتا ہے عادت ہے جیسے ہر سال ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ہر سال لو چلتی ہے تو ہر سال سیلاب بھی آتا ہے لوگ آدھی ہو چکر رہ جاتے وہاں انگلینڈ کے کچھ مہمان مساجد کو بنا رکھا ہے اور وہ مساجد زمین کی سطح سے اونچائی پر ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہندو مسلمان تمام کے تمام ان مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں جب سیلاب آتا کچھ ضروری سامان کوٹیوں میں باندھ باندھ کر مسجد میں لے آتے ہیں اپنا کھچڑی بنا لیتے ہیں یا چوڑے یا مرمرے کھا کر جب تک سیلاب کا پانی چلا نہیں جاتا وہ رہتے ہیں میں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کتنے ہلکے حساب والے ہیں یہ لوگ ہر سیلاب میں ان کی دنیا مٹ جاتی ہے اب یہ کوٹیاں لے کر جاتے ہیں تو ون سکسٹی فائیو کا فریج لے کر تو نہیں جاتے ہوں گے اے سی لے کر کولر لے کر فین لے کر بالکل ایک جھوپڑی ہوتی ہے جس کے جانے کا بھی ان کو نقصان نہیں ہوتا زندگی گزارنے کی حد تک کپڑے اور زندگی گزارنے کی حد تک غلہ اور اناج اتنا میں کہتا ہوں صحیح معلوم میں یہ زندگی ہے یہی زندگی شریعت کی بھی زندگی ہے کہ جب سیلاب آنے کا اندیشہ ہوتا تو ایک سائیکل کے اندر پورے پریوار کا ساز و سامان لگ جاتا تھا اور وہ مسجد کو چلے جاتے تھے پھر جب سیلاب کم ہوتا اسی سائیکل میں گھر کے پورے ساز و سامان کو باندھ کر پھر اپنی کٹیاں اور اپنی جھوپڑی کو قائم کر لیتے پھر دن میں بات آئی ایک سیلاب کے بعد اگر ایک مہینے کے بعد اس گھر والے کی موت ہو رہی ہے کتنا ہلکا وہ دنیا سے جا رہا ہے اس لیے کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا حلال حساب و حرام عذاب کہ دنیا کے حلال مال میں حساب ہے چھوڑ چھوٹ نہیں ہے حضرت ابو ذر رفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے پانچ سو اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پانچ ہزار سال بعد حضرت عبد ہی میں آؤ حضرت ابو ذر فاری کے پانچ ہزار سال بعد جنگت میں جائے صحابی ہیں صحابی تمام کے تمام جنتی اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت میرے اللہ نے کلام پاس میں لی رضی اللہ عنہ پر لیکن دنیا کی دولت کی وجہ سے حساب و کتاب کے جھمیلے میں خود اپنے دور کے صحابہ سے پانچ ہزار سال بعد وہ جنت میں جائیں گے حلال ہوا حساب اس کے حلال میں حساب ہے وہ حرام ہوا عذاب اور اس کے حرام کے اندر عذاب ہے کماؤ تو بھی مصیبت اور اگر غلط طریقے سے کماؤ تو بھی مصیبت کہ اس کے اندر عذاب ہے اللہ کی قسم ہمارے دل میں یہ بات آئی کتنی اچھی دنیا ہے صاحب کہ ایک سیلاب کے گزرنے کے اگر گیارہ مہینے بعد بھی دس مہینے بعد بھی موت آ رہی ہے سب چھوٹی سی دنیا ہے حساب و کتاب اللہ کے پاس ایک پوٹری کا ایک سائیکل میں ساز و سامان آنے کا دے لیں گے اور اللہ تعالیٰ نظر کرم پر گے چل یہ ہے دنیا یہ ہے دنیا کن دل دنیا کا اللہ کا غریب اور آج و سبھی کہ تم دنیا میں ایسے رہو اجنبی مسافر جو کل کو پار کر رہا ہے ان کو بات کرنے والا کیا کیا سر میں کمپریشر لے کر اے سی لے کر کولر لے کر پچاس ایکڑ زمین لے کر اور بیس مالا کا مکان لے کر دو چار دکانیں لے کر اور پندرہ جگہ سے کرائے لے کر دس ٹیکسیاں لے کر پندرہ آٹواں لے کر ڈھو کر جاتا پل پار کرنے والے کی کوشش ہلکا سے ہلکا سامان لے کر ہم پار ہو جائیں کون سی مصیبت ایک پل ہے دنیا پیغمبر پار کر گئے شہدا پار کر گئے صدیقی پار کر گئے ہم کون سے کھیت کے صاحب جو اس میں قانون چلا گیا قانون کی دولت اسے کام نہیں فکرے بڑھانے کی نہیں قیامت میں یاد کرو گے فکرے گھٹانے کی کرو حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیوبند کے اندر حضرت شیخ و رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تنخواہیں کیا تھی سوا روپیہ تنخواہ بارہ میں تنخواہ ڈیڑھ روپیہ تنخواہ بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا بڑی مشکل سے ہوتا تھا اس زمانے کے جو پورے اساتذہ تھے وہ حالت ان کی مینجمنٹ کے پاس گئی جو دیوبند کے ذمہ دار تھے ان کے پاس گئی دارال دیوبند میں ان بزرگوں کا خون لگا ہے دیوبند میں یہ اولیاء حسین احمد بدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ہے شہر کا ہی راتوں کا جگنا لگا ہے یہ ہزاروں وینکٹ یہ بی جے پی کے ذمہ دار یہ حرامی یہ انٹیلیجنس ایک سال نہیں بگاڑ سکتے دار انار کے درخت کا ایک پتا میرے رب قسم پسند کاٹ نہیں سکتے ان کو اپنی تباہی دیکھنی پڑے گی اپنی بربادی دیکھنی پڑے گی اپنا پیشاب کھانا کھانا پڑے گا اگر دارلک سے ٹکر لیں گے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا بیان کہ دیوبند پر پابندی لگنی چاہیے کہ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے مولانا مسود اظہر کے اپنے بیانوں میں کے اکابری کا حوالہ دیا ہے اگر حوالہ غلط ہے تو حکومت کو معافی مانگنی چاہیے حوالہ صحیح ہے تو دیوبند پر پابندی لگانی چاہیے ابھی پچھلے ہفتے انٹیلیجنس کے افسران ایک مہینہ پہلے دیوبند کے ریلوے اسٹیشن سے ایک جمبے داڑھی والے کو گرفتار کیا اور ہندوستان کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ساتھ یہ بنگلہ دیش کا ہے دہشت گرد ہے اور داروق دیوبند میں پڑتا ہے میرا کوئی داڑھی والا تھا وہ مدرسے کا طالب علم نہیں تھا اور اس کا داروق دیوبند سے کوئی سمبند ہی نہیں تھا مجھے اسی وقت گمان ہو گیا جب اس کی گرفتاری کی بات آئی یہ کمی ضرور دیوبند سے اس کو جوڑیں گے اور اس پر سختیاں کر کر اور زور زبردستی کر کر کرنٹ کے شاٹ دے کر حیدرآباد کی مکہ مسجد کے مقدمے میں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو لے جا کر جو ہے خفیہ ٹھکانوں کے اندر اتنا مارا گیا اتنا پیٹا گیا ہڈیاں توڑ دی گئی نامردہ کر دیا گیا کسی کو بہرا کر دیا کسی کو اندھا کر دیا کسی کو ڈولا کر دیا اور آپ دو ڈھائی سال کے بعد کہ رہے کہ نہیں صاحب یہ بارش تک بری لیا جا سکتے بتائیے جو زندگی انہوں نے گزاری اس کو لوٹا سکتے ہیں ان کی ماں نے جو تکلیف سہی ان کو سماج اور سوسائٹی کے اندر میں لوٹا سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو کھڑا ہو کر وہ ظالم پولیس افسران وہ ظالم کے ایس افسران ان کو پکڑ کر واقعہ کرنا چاہیے کہ کبھی تمہیں بھلے برے کی تمیز نہیں اچھے برے کی تمیز نہیں میں زندگیاں برباد کر کے رکھتی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کو گرفتار کیا اسی وقت ہمارے دل میں بات آئی کہ اب دارال جیون سے اس کا رشتہ تو جوڑیں گے ہی پچھلے ہفتے کیا کیا اس طالب علم کو بلا کر لے آئے ہمارا ہوگا پیٹا ہوگا اور کہا ہوگا کہ تمہارے کتنے دوست دہشت گرد دارال میں پڑھتے ہیں مار کے دور سے کہا ہوگا چلو مجھے بتاتا ہوں اب ہے ہی نہیں تو بتائے گا کیا تو دارو کے ہاتھے میں وہ لے کر آیا کہتے ہیں نا کہ ایڈڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف آتا ہے اور چوٹی کے پر نکلتے ہیں تو اس کی موت آتی ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ حکومت یہ انٹیلیجنس یہ اسلام مسلمان کے دشمن تم گجرات سے کھلواڑا کرو ملیانہ سے بمبئی سے کھلواڑا کرو میرٹ سے کھلواڑا کرو بنگلور اور برہان پور اور حیدرآباد کی سرزمین سے کھلواڑا کرو بچ سکتے ہو دار کی اینٹ گیٹ میں حضرت گنگوہی کا خون لگا ہے حضرت تھانوی حضرت مدنی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی یہ دارالون وہ ہے یہ دارالون وہ ہے جس کا نقشہ نبی نے بنایا ہے جس کا نقشہ نبی نے بنایا ہے موت آنی ہے تو ٹکر لو برا وقت آیا تھا انٹیلیجنس کا پولیس افسران کا اس کو لے کر آئے اب بتا کے بتاؤ اور بیچارا کیا کرے گا مار کھایا ہوا تھا سدا پایا ہوا تھا تو اس نے کسی جو دکھا اس کو دکھا دیا اب اسے گھیرے میں انہوں نے لے لیا پولیس افسران میں سادے لباس میں تھے اے ٹی ایس افسران انٹیلیجنس محکمے کے لوگوں نے کہ بھائی یہ بنگلہ دیش کو کا بنگلہ دیش علم اور تعلق یاد رکھیے کہ خلاف قانون کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے خلاف قانون کوئی کام نہیں کرتا ہے حکومت سے ٹکر نہیں لیتا ہے کبھی اس کی پالیسی ہے ہی نہیں حقہ کے حضرت مولانا قاسم نانزی رحمۃ اللہ علیہ دارون دیولنگ کو قائم کیا تو اس وقت جو فارمولہ آٹھ دکاتی لکھا اس میں ایک بات یہ لکھی ٹکر لینا تو دور کی بات مدد تک نہیں لیں گے حکومت سے جلال آباد کا مدرسہ اس کا سفیر آپ کو نہیں ملے گا ریلوے کنسیشن کام جلال آباد مدرسے کا نہیں ملے گا جلال آباد کے مدرسے مفتاح الو کے احاطے میں یہ جو کے وی e کا کھمبا ہے الیکٹریسٹی ہے وہ مفت کا کھمبا آپ کو نہیں ملے مدد نہیں لیتے یہ دار دیوبند کی دین ہے کہ ایسے علماء اور ایسے شروع پیدا کیے اب اس نے دکھا دیا کہ یہ طالب علم تھا کہیں اور بہار کا تھا اور کہیں جو ہے اس کا بنگال کا یو پی کا کہیں اور کا تھا تو دکھا دیا تو جب اس کو گرفتار کیا چلانے لگا کہ دیکھو دیکھو مجھے اے ٹی ایس افسران اور پولیس والے گرفتار کر رہے ہیں وقت آیا تھا چوٹی کے پر نکل چکے تھے اور لیڈر کی موت آ چکی تھی شہر آ چکا تھا ان کی ذلت اور بدنامی انتہا کو پہنچ چکی تھی ذلت کی تو چنا کے جب وہ چیخا چلایا طلبا نے گھیرا وہ پٹائی تھی وہ پٹائی کی کہ جو ہے چٹنی کا دودھ یاد آ ہے کی گاڑیوں کو آگ لگا دی اور پھر یہ جو دارلوم دیوبند کا مہمان کھانا ہے اس میں جا کر انہوں نے پناہ دی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر دہائی دینے لگے نہیں نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کرو ہمیں معاف کرو طلبا نے کہا کہ ہم معافی نہیں دیں گے تمہاری لاشوں کو نکالیں گے مولانا عبد الخالد صاحب مدراسی جو نائب محتمی ہیں دارالوم دیوبند کے اور دیگر اکادری جو مینجمنٹ کے ہیں وہ آئے طلبا کو سمجھایا بجایا اور ان کمینوں کو کہا گدھو اگر تمہیں کوئی دہشت گرد چاہیے ایک تو غلط یہ کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد فلاں نہیں لیتا اگر کوئی لے لے گا ہم سے کہو ہم پہلے حوالے کریں گے خبردار آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت کی تو اس سے برا دوبارہ ذلت کے ساتھ انگریز تک کر لیا انگریز بل چھوڑ کر بھاگ گیا انہوں نے میرٹ سمجھ لیا انہوں نے برہان پور سمجھ لیا انہوں نے ملیالہ اور مراد آباد سمجھ لیا کہ جو چاہے کر لیں گے نہیں ہو سکتا لوگ اس کے اندر ہمارے اکادمین کی شب گزاری تاحلوں میں رونا کالتا قال رسول کی صدایں اور ایسے اوقات گزرے ہیں کہ وہاں کا جو نگہبان اور وہاں کا جو دربان ہے وہ بھی صاحب کمال اور صاحب کش ہوا کرتا تھا وہ دعوت دیا کرتا تھا تو اس وقت کے اساتذہ اس کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے یہ وہ ہے دیوبند حالات آتے ہیں مختلف خبریں آتے ہیں یہ الگ بات ہے تو اس دیوبند کے اندر جب پتا چلا حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوی رحمت اللہ علیہ محسمین تھے کہ ہمارے اساتذہ کو تنخواہیں بستی آ رہی ہیں تو اگلے مہینے سے تنخواہوں کو دو گنا کر دیا جس کا روپیہ تھا اسے دو روپیہ جس کا ڈیڑھ تھا اس کا تین جس کا تین تھا اس کا چھ دنیا کا دستور کیا ہے تنخواہ کو بڑھاؤ دنیا کا دستور کیا ہے عہدوں کو بڑھاؤ دنیا کا دستور کیا ہے کاروبار کو بڑھاؤ شریعت کا مزاج کیا ہے جب یہ بات آئی حضرات اساتذہ کے ذہن میں اور ان کے دلوں تک اور ان کے سامنے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے اسٹاف کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اللہ کے لیے بتاؤ کہ ہمیں پالنے والا کون ہے تنخواہ پالتی ہے یا اللہ کہنے لگے سب اللہ کہا کہ ہم دارلوم کو مینجمنٹ کو اور منتظمہ کمیٹی کو درخواست دیں گے اللہ کے لیے ہماری تنخواہوں کو نہ بڑھاؤ اللہ کے لیے ہماری تنخواہوں کو نہ بڑھاؤ یہ مزاج ہے شریعت کا یہ مزاج ہے ہمارے اکابرین کا یہ مزاج ہے ہمارے بزرگان دین کا یہ مزاج ہے دیوبند کے اساتذہ کا اب ہمارا مزاج کو بڑھاؤ بونس کو بڑھاؤ غلط طریقے سے راشن کارڈ کے اندر زیادہ نام لکھا کر حاصل کرو شکر اپنے مانگا کا اللہ کو آج یہاں بیٹھ کر توبہ کرو معاف کر لے میرے اللہ میں نے پیسے کو خالص سمجھ لیا روپے کو راشد سمجھ لیا معاف کر دے مولا میں نے تنخواہ کو کاروبار معاف کر دے معاف کر دے یہ نمازوں میں دیر سے آنا یہ نمازوں کا چھوٹنا بھائی کیوں نہیں ملے دو ہفتے ہو گئے ذرا بزی ہو گیا تھا کاروبار مندہ چل رہا تھا مہنگائی سر سے اوپر سو روپے ہونے دو چاول ہونے دو تو جب سو روپے ہوں گے تو اللہ کہے گا نہیں صاحب میری ذمہ داری جس پر دو روپے تک تھی اب میں نہیں مانتا جاؤ جاؤ تم گنیشا کے پاس جاؤ یل آئی سی جی کے پاس جاؤ کینرا ایسی کوئی بات ان اللہ عسام ظلم کو آیت مدین بدل جائے گی دال کا سنے گا تمہیں ہونے دو یہ کافر کا بول ہے ڈیڑھ چمار کے نسخے سے پیدا ہونے والے کا بول ہے مسلمان عوام فی اللہ کی ہتھی کو پالتا ہے اللہ شارک مچھلی دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے سمندر کے اندر ہزاروں فٹ میں ایک مرتبہ ہوتا مارتی ہے کئی سو ٹن ایک میں کسی شارک مچھلی نے آج تک کہا کہ بھائی مچھلیاں منگی ہو گئی غذا منگی ہو گئی اب کا بجٹ جو ہے خسارے کا اور جو ہے کھاٹے کا آ گیا ہونے دو دس روپے کی ٹکٹ سو روپے ہونے دو سو روپے کے ٹکٹ ہزار ہونے دو ہم نے فائنانس کو تو رب نہیں مانا ہم نے ایسے کو رب مانا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ زندہ ہے وہ قائم ہے لا سنۃ ولا نوم اسے اونگ بھی نہیں آتی میرا ایمان سو جاتا ہے میری جورو سو جاتی ہے میرے بچے بیت الخلا وہ تو دیکھ رہا ہے ایک مرتبہ جھپ کے ہو سکتا ہے ہماری روزی چھپ جائے وہ چھپکتا بھی نہیں آگ بند کرتا بھی نہیں ایمان بناؤ پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا اس کو کہتے ہیں ایمان ہنسی خوشی میں تھے حضرت اور بچیاں بہت ساری تھی گھر میں نسبندی سیاسی میں پلانی یہ کاپریٹی پاپریٹی کا زمانہ نہیں تھا خیر برکت کا زمانہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو آقا نے دعا دی سو بچوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا مال کی دعا دی تو کلہاڑی سے سونے کو کاٹا کرتے تھے یہ کلاڑی جسے پتھر پھوڑتے ہیں اتنا سونا اللہ نے دیا گولڈ دیا کہ وہ آٹھ سات لٹ سے نہیں وہ تین کے دن کے میں نہیں کہ ایک گرام دو گرام کھاڑی لے کر وہ اپنے جو ہے سونے کے بھنڈار کو کھوڑا کرتے تھے اور اولاد کی دعا دی حضرت انس فرماتے ہیں کہ سو بچوں کی گنتی تو میں اپنی زندگی میں کر چکا یہ خیر و برکت اللہ نے دی لڑکیاں کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا صحابہ کرام نے کہا بڑی مسکراہٹ ہے فرمایا میرے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں میں صدیق سے ملاقات کروں گا میں جنتی ہوروں علمان میرے رب کو دیکھوں گا میرے اللہ سے میرے محبوب سے ملاقات دنیا سے وہ محبت کرے دنیا سے وہ محبت کرے جو جنت کو نہ مانتا ہو دنیا سے وہ محبت کرے بیمہ وہ کرائے انشورنس وہ کرائے اور وینٹیلیٹر لگا کر دنیا کی سانسیں بولے نہ مانتا ہو علمان کو نہ مانتا ہو جنت کی نہروں کو اللہ کے عرش کو اللہ ہم تو کہتے ہیں تو ہے دنیا پر تو ہے لالت ہے وہ دنیا جو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہم اس کا بیمہ کریں جسے زمین ہے تھوک کر نہیں دیتا جسے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد کبھی محبت کی نگاہ سے نہیں تھو ہے وہ کافی آخرت میں کوئی نہیں ہو مرے دنیا کے لیے اس وقت ہم جا اللہ بلائے ہم جائیں گے ہمیں کوئی فکر نہیں ہم نے کوئی مال نہیں چھوڑا کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی نہیں سر وہ کاغذات رہے ہیں وہ ذرا مقدمہ چل رہا ہے وہ ذرا بھی اب بلائے اب جانے کے لیے تیار پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں پہلے پارے میں ہم تلاوت کر بلائے تیار رہو یہ ایمان کی علامت ہے یہ اللہ سے محبت کی لگانی ہے ہنس رہے تھے فرمایا کی فکر نہیں بچوں کی فکر نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ہم کہتے نہیں نہیں فکر نہیں ہم نے بیما کرا رکھا ہے ہم نے بچوں کی پیدائش پر حکومت جو پیسہ دیتی ہے ہم نے فکسڈ ڈپازٹ کرا رکھا ہے جب اکیس سال کی ہوگی اٹھارہ سال کی ہوگی شادی ہوگی یا بچوں کا ایڈمیشن ہوگا وہ فکسڈ ہم کہیں گے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے اب ان کے بارے میں فخر و فاقے کا ڈر نہیں اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا جو مرد و عورت جس گھر میں سورہ واقعہ شام میں ایک مرتبہ پڑھیں گے اس گھر میں فخر و فاقہ دستک نہیں دے سکتا ایمان بنا ہوا تھا یقین تھا اللہ کے حلیل علیہ وسلم کی باتوں پر اللہ کی باتوں پر دین کے فارمولوں پر دین کے نسخوں پر انہی نسخوں میں سے ایک قیمتی نسخہ ہے ہر سال ہم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالانکہ شریعت ہمیں نماز بتاتی روزہ بتاتی ہمیں تصویر کیسے پڑھنا بتاتی قرآن کیسے پڑھنا بتاتی اللہ کا کرم اللہ کا احسان اس امت محمدیہ سے اللہ کو اتنا پیار کہ اللہ نے اس امت کی دنیا کو بھی سنوارنے کا فیصلہ کیا تو کہا سورہ باغیا پڑھو پکڑو باخا نہیں آئے گا صبح میں سورہ یاسین پڑھو شام تک ہماری ذمہ داری جمعہ میں سورہ کہاں پڑھو تو تمہارا قرض پہاڑوں کے برابر ہو ہم اس کو ادا کر دیں اگر کوئی کہے حضرت پڑھ رہا ہو ادا نہیں تو ایک بات یہ کہو کہ حدیث جھوٹی ہے یا تو یا تو یہ کہو میرا ایمان حدیث پر نہیں بنا جس طریقے سے حدیث سے پڑھنے کو کہا میں نے نہیں پڑھا دو میں سے ایک بات اگر کوئی کہے حضرت یہ تو پرانی بات ہے تمہاری کہ سورہ صاحب سے قرض ٹلتا ہے سورہ واقعہ سے فخر پاسا جاتا ہے تندستی میں ہم پڑھ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ بخاری تو جھوٹا ہے بخاری جس نے جو روایت کی وہ جھوٹا ہے اس نے جس سے روایت لی وہ جھوٹا ہے اس نے ابو ہریرا سے روایت لی اصطب اللہ تو جھوٹا ہے ابو ہریرا نے آقا سے روایت لی معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بیان کیا آقا نے جو حدیث بیان کی جبرائیل سے لی جبرائیل تو جھوٹا ہے جبرائیل نے خود بیان نہیں کیا اللہ سے لیا اللہ تو بھی جھوٹا جبرائیل تو بھی جھوٹا آقا تم بھی جھوٹے حدیث کرانی تو بھی جھوٹا بخاری میں سچا داڑھی بڑھانے والا میرے گھر میں ناچ کھانے ہونے والا میں سچا میری چوری کو سولہ سینٹی میٹر کی چوری بنانے والا میں سچا میں کتوں کی طرح پتے سسٹم کے اندر اتنی بڑی داڑھی رکھ کر الحاظ کا لقب رکھ کر میں لڑکیوں کی محفل میں کتے کی طرح گدھے کی طرح سوگر کی طرح چڑھ کر کھانے والا میں سچا حضرت کیا بول رہے سورے واقعہ پڑے تو فخر کتنے سالہ سے پڑھ رہا ہوں تاجر میں مانگو اللہ دیتا ہے کیا اللہ نہیں سن رہا کہ کتنے سال سے مانگ لو میں اب کہو یا تو حدیث جھوٹی یا تو میں جھوٹا یہ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے صاحب یہ تو داڑھی اڑاتے ہیں سود کھا کر ماں کا بلاکار کرتے ہیں رکشوں پر ایمان لاتے ہیں ٹیکسی پر ایمان لاتے ہیں بلڈنگوں پر ایمان لاتے ہیں پراپرٹی پر ایمان لاتے ہیں انشورنس پر یہ سچے یہ حدیث ہے صاحب دو میں سے ایک بات یا تو حدیث سچی یا سچے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو مانو مانو ایمان لاؤ اللہ پر حدیث سچی حدیث جھوٹی نہیں حدیث کو جھوٹا کہو گے مجھے جھوٹا کہو گے حدیث جھوٹی حدیث کو جھوٹا کہو گے حدیث کا رابی جھوٹا حدیث کے رابی کو جھوٹا کہو گے حدیث کی کڑیاں جھوٹی حدیث کی کڑیاں جھوٹی کہو گے صحابی جھوٹا صحابی کافی ڈھیر صحیح ہو جاؤ گے ڈھیر صحابی کو جھوٹا کہو گے آقا کو جھوٹا کہو گے حدیث سچی ہے حدیث برحق ہے ہم کھوٹے ہم حدیث کے معیار پر اترے نہیں حدیث نے جیسے عمل کرنے کے لیے کہا ہم نے ویسا عمل نہیں کیا آچورا جمعرات کے دن آ رہا ہے حدیث میں آقا نے فرمایا جو آدمی آشورے کے دن اپنے و عیال میں اس کرتا ہے خرچ کرنے میں خوب خرچ کرو میں نے تو بتایا کہ میرا اپنا ذاتی معاملہ یہ ہے عید برات میں ہم اتنی توجہ نہیں کرتے نہ رمضان عید میں اس لیے کہ اس پر خرچ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے سنا آپ نے آج تک کہ کسی عادم نے کہا ہو عید الفطر میں اچھے کپڑے پہنے تو اتنا اجر ہے یا یہ ہو ہی نہیں رہا ہے یہ لاباری دنیا کے لیے کیوں پہنے ہیں جو مل گیا تو سب پہن رہے تو پہن لیا اللہ کی قسم دل میں کوئی روپی نہیں سب بہن رہے بہ لیا سب نکال رہے نکال لیا سب نے کہا ایک مبارک ہم نے بھی کہہ دیا عید مبارک لیکن آشورے کے بارے میں آپ نے فرمایا اپنے اہل و عیال میں کتنا بہترین کھانا ہو سکے جتنا بہترین کھانا پکاؤ جتنا خرچ کر سکے اتنا خرچ کرو جتنا عمدہ کپڑا پہن سکے اتنا عمدہ کپڑا پہنو اور جتنا سب کا خیرات کر سکے اتنا سب جتنا کرو گے جیسے کہ امریکی کتوں کا ایمان ہے کہ تھرٹی فسٹ دسمبر کی رات میں بارہ بجے جیسے وہ خوشی میں داخل ہوں گے سال بھر ایسا خوش رہیں گے کہ ان کمینوں کا عقیدہ شراب پی کر مستی کر کر موج کر کر عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کر ان کا عقیدہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے آقا نے فرمایا دیکھو بات ہی چل رہی ہے دنیا کو سنوارنے کی آقا دنیا کے سوارنے کا فارمولہ دے رہے ہیں کئی صحابہ اور حضرت سفیان سوری حضرت ابراہیم ابن ادم خود ہمارا ذاتی تجربہ ہے یقین کے ساتھ مودی صاحب بول رہے ہیں دیکھیں یہ گیا ایمان اب کر کر پیدا بھی یقین کے ساتھ جیسے سوئچ ڈالا تو لائٹ چلا صرف آپ نے مارا اسٹارٹ لی کوئی پھر سائلنسر کے پاس کام لگا کر سنتا نہیں کہ میں نے جو اسٹارٹ کیا دھواں نکل رہا آواز آ رہا یقین یقین کرو پہلے ایمان بناؤ حدیث پر آخا نے کہا کہ جو حسن کرے گا سال بھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کروبر کر دے گا ہم نے کئی سالوں سے بات کہی پھر پرانا چلی کا کپڑا چورے کو اس کا مطلب حدیث جھوٹی مولوی تو جھوٹا یا نہیں ہم چٹپن کی زندگی میں مرنا چاہتے کیوں کیوں نکالتا ہے ہماری مرضی ہم رشوت کی زندگی میں مرنا چاہتے ہیں ہم جوروں کا پیشاب پی کر مرنا تو کیوں نہیں یہ دو میں سے بات ہے دنیا دار بنو تو تین کے ذریعے سے بنو آقا نے کہا فرض کرو سال بھر اللہ تمہاری زندگی میں خیر و برکت دے اپنی اپنی وسط کے مطابق پڑوس والا کیا کر رہا ہمیں بھی کر کیا ہماری حیثیت دال پپڑ کی تھی ہم نے بڑے کا گوشت منگا لیا ہماری حیثیت سے بڑی چیز ہے ہماری حیثیت بڑے کا گوشت کا تھا ہم نے بکرے کا گوشت منگا لیا ہمارے حیثیت تو خاندان قبیلے وہ کیا کر رہا ہے دس منٹے بنایا انہیں نو بنایا نہیں ہماری حیثیت کی آخری لمٹ کے ساتھ میرے محبوب نے کہا حدیث میں آیا اور حدیث میں جو آیا وہ اللہ نے کہا نہ اللہ جھوٹا نہ حدیث جھوٹی نہ حدیث کی بات جھوٹی یہ یقین کے ساتھ آپ کرو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آج جڑے کے نہیں کتنے چڑیا کے کپڑے استری کے کپڑے پیون کے کپڑے یہ کمینے امریکہ کے کتے ماننے والے اچھی پینٹ کو چھیپ ڈال کر پیش ہو رہا ہے غریب فقیر اللہ بتا رہا ہے یہ فقیر ہے صاحب یہ کتنے بھی کپڑے پہن لے وہ جینس پینٹ کو آگے پیچھے کاٹ دیں گے پاخانے کی جگہ لکیر بتائیں گے کہیں گے ہم ننگے بھی ہیں پاخانے کی جگہ بھی بتا رہے ہیں ایمان لاؤ حدیث سچی ہے کہنے والا سچا ہے نبی سچا ہے بڑی فضیلت ہے جمعرات کے دن آٹھ تاریخ کو یوم عاشورہ دو روزے ہیں عاشورے کے دو روزے اس لیے نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنگل روزہ چڑھتا نہیں یہ بات نہیں یہودی ایک روزہ رکھا کرتے تھے آقا نے کہا روزے میں ہم ان کی مخالفت کریں گے یا تو چار شوہے جمعرات کا روزہ رکھو یا جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھو دسواں یوم آشورا ہے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد دو روزے رکھنا ایک روزہ رکھنا خلاف سنت ہے یہودیوں سے مخالفت کی بنیاد پر اور جتنے روزے کے آداب ہیں گانا بجانا گالی گلوچ بیبر وی اور یم یم پی ایم یہ سب بس بڑے مبارک مبارک مقدس دن ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے بزرگان دین کی طرف سے انہوں نے زندگی کے تجربے کیے اور ایک سال کا بیمہ اس دن یوں میں آج پورا ہو ایک مخصوص نماز ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اگلے آشورے تک موت نہیں آنے کی یہ بزرگوں نے حدیث میں ضمانت دی ہے اگر اسے موت آنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مصروف رکھیں گے ایسا بھلا دیں گے کہ اس دن وہ عمل نہیں کر پائے گا اتنا یقینی اور گارنٹی عمل ہے وہ اس دن غسل کرے اچھے کپڑے پہنے اور دو نماز سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ مرتبہ جو ہے نو مرتبہ قلب اللہ کا سورہ اور پھر اس کے بعد درود ابراہیم وہ ترکیب لکھی ہوئی ہے وہ دعا ہے اے اللہ آدم کی توبہ قبول کرنے والے اے اللہ حضرت لوہ کی کشتی کو اسی بھی سارے معاملات پہلے آسورے کے دن اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا جنت سے نکالا توبہ کو قبول کیا حضرت موسا کو فرعون سے نجات دی حضرت ابراہیم کو نمرود بہت فضیلت والا دن ہے وہ وہ پورا اس دعا میں تذکرہ ہے نہ مجھے یاد ہے نہ میرے کہنے سے آپ کو یاد ہو جائے گی اس لیے ایک صاحب خیر کے ذریعے سے اس کی کاپیاں کروائی گئی ہیں آپ جمعہ کے بعد تقسیم ہوگی وہ کاپیاں اگر کم پڑے تو اس کے مزید سامنے سیرت کروا کر دوسروں کو دے اور اپنے گھر والوں کو اپنے پریوار کو وہ دے یہ آپ کے لیے نئے سال ماہ محرم کا چودہ سو تیس کا یہ تحفہ ہے کہ بن جانب اللہ ایک سال کا بیمہ یوم عاشورہ کا وہ عمل ہے جس کی موت مقدر ہوگی وہ کہے گا ارے یار اللہ کو موت دینا ہے یہ سب کرنے کی جان اللہ اس کو عمل سے وہاں سے جو ہے محروم کروا دے گا اور جس کی زندگی مقدر ہوگی اللہ اسے وہ عمل کروائے گا تو دو چیزیں ہیں ایک وہ عمل کرنا جو زندگی کا بیمہ ہے ایک سال کا اور دوسرا اس دن خوب صدہ کرنا خیرات کرنا اور اللہ کے راستے میں روپیہ بہانا اپنے و عیال پر خرچ کرنا روزہ رکھنا اور شہری کا وقت پانچ بج کر بیس منٹ تک ہے بہت لمبا وقت ہے آپ اس میں جو ہے خوب عبادتیں کریں اور خوب اللہ کے راستے کے اندر سب کا خیرات کریں سب سے پہلے یقین کریں شک نہ کریں شک نہ کریں کوئی دیکھو ابھی جو ہے وہ, یہ لگایا گیا دیے گئے تو جس جو بھی منگاتا یعنی مسکال مارتا تھا انہیں کرنسی خرید کر اس کے سالے کو ساڑھے کو فون کرے اے تیرے گھر میں وہ ڈالے گا وہ ڈرافٹ ڈالے گا وہ ڈینجر پورے بچے باہر ایک جھوٹی خبر پر اور ایک چھوٹی اطلاع پر بیس منگوں کی اطلاع پر کتنا یقین ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن تم یہ کام کرو یہ کام ہوگا شک نہیں فون کی بات پر فون کی کہہ رہا ہے اپنے بچے کو اس کی جان پیاری سمجھ کر اتنا ایمان جتنا اس دن تم پولیو ڈراپس کے موقع پر بھروسہ کرے تھے میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر اللہ رسول کا واسطہ دے اتنا بھروسہ اس پر کرو اس سے بڑا ایمان بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے پولیو ڈرافٹ کی رات میں جتنا بھروسہ آپ فون پر کرے تھے اتنا بھروسہ حدیث کی بات پر کرو پھر دیکھو ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی یہ زندگی گھٹ گھٹ کر مر مر کر جینے کا نام نہیں یہ زندگی منہ چھپا کر پردہ ڈال کر جینے کا نام نہیں زندگی شان کے ساتھ سیدھا چوڑ کر کر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا نام ہے اس زندگی کے جینے کے اور گر کیا ہے شریعت کیا بتاتی ہے اس عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کا احترام کرنے کی یوم آشا کی وسیلتوں کو تو پھر نصیب پر پروائے آگے وابستہ کریں